ابو وائل نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ ہم ان کی خدمت میں صبح سویرے حاضر ہوئے حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا رات میں نے تمام مفصل صورتیں پڑھ ڈالیں اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بولے جیسے اشعار جلدی جلدی پڑھتے ہیں تم نے ویسے ہی پڑھ لی ہوں گی ہم نے قرت سنی ہے اور مجھے وہ جوڑ والی صورتیں بھی یاد ہیں جن کو ملا کر نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ اٹھارہ صورتیں مفصل کی ہیں اور وہ دو صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار تیرالیس